حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے تو چاہیے کہ اسے حد لگائے اور اور آر نہ دلائے تین بار تک ایسا کرے اگر چوتھی بار بھی کرے تو اسے حد لگائے اور ایک رسی کے بدلے بیچ ڈالے یا فرمایا بالوں کی رسی کے عوض بیچ دے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو ستر